حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی نے ڈکار لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ڈکارے روک لو قیامت کے دن وہی لوگ زیادہ طویل بھوک برداشت کریں گے جو دنیا میں زیادہ سیر ہوتے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو پچاس